وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا روا الامام بخاری و مسلم فی صحیحما معزز ناظرین و مشاہدین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں لگاتار ہر ہفتے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں اسی کی مناسبت سے آج یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی وصیت یا نصیحت فرمائی ہے آئیے پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو اللہ دو دو باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی شرح آپ کے سامنے کی جائیں گی اس حدیث کے روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بڑے ہی مشہور صحابی ہیں عابد و زاہد اور قاری اور فقی اور سابقین اولین میں سے ہیں یہ یعنی پہلے پہل اسلام لانے والوں میں سے اور غالباً چھٹے خوش نصیب شخص ہیں جنہیں اسلام کی توفیق ملی دونوں طرف ہجرت کرنے کا شرف انہیں حاصل ہوا یعنی حبشہ بھی دونوں طرف حبشہ دو مرتبہ انہوں ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا شرف جو ہے ان کو ملا اور ہر جنگ میں شرکت کی یہ صاحب سر بھی ہیں صاحب نالائن بھی کہا جاتا ہے ان کو اور ابن ام عبد بھی انہیں کہا جاتا ہے اور حدیث میں جہاں بھی آئے ان عبداللہ اور والد کا نام نہ ہو تو ان سے اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے ہیں سن بتی سجری میں ان کی وفات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اقرا القرآن امین خد القرآن امین اربا چار لوگوں سے قرآن پڑھنا سیکھو یا قرآن کا علم لو پھر آپ نے کیا فرمایا ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود سے وہ معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بن کعب اوب بن کاب سے اور سالم مولا حدیفہ سالم مولا حدیفہ سے تم قرآن سیکھو سن بتی سلیم ان کی وفات ہوئی تو وہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ بالصدق سچائی کو لازم پکڑو تم سچائی کو لازم پکڑو فعن صدق حد البر کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے البر اور جو بر ہے نیکی ہے وہ انسان کو جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا سچا انسان وہ یا کمل القدب اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ ان الفجور حدیر النار اور جو فجور ہے برائی ہے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے اوما کے دب اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ اتحار القدب اور جھوٹ کی تلاش میں بھی رہتا ہے حتی تبا اللہ کدابہ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے سی بخاری مسلم کی روایت ہے اس حدیث کے اندر آپ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں ایک کرنے کا حکم دیا ہے اپنانے کا اور ایک چھوڑنے کا ترک کر دینے کا جو آپ نے اپنانے کا حکم دیا ہے وہ سچائی ہے صدق ہے صدق کا مطلب کیا ہے صدق کا مطلب یہ ہے کہ جو واقع اور حقیقت حال کے مطابق ہو جو بات اسے صدق کہا جاتا ہے جو حقیقت حال اور واقعے کے مطابق جو بات ہو اسے صدق کہا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر دھرم کے اندر سچائی کو بہتر قرار دیا گیا ہے کوئی ایسا دھرم نہیں جس کے ہاں سچ بولنا پاپ ہو بلکہ سچ بولنا ہر ایک کے ہاں فضیلت کا اور یعنی اہمیت والا عمل ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں اللہ فرمت عامن تق اللہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو صادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے لوگ ہیں سچی بات کرنے والے ہیں ایمان میں سچے ہیں بات میں سچے ہیں عمل میں سچے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہو اور اس طریقے سے اللہ رب نے فرمایا قال اللہ حدین یوم فاصادقین احم کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن کہ آج کا دن ایسا دن ہے جس دن سچے لوگوں کا ان کا سچ بولنا یا ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی لہم جنات ان تجری منتاہطی الحار ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خالدین افیہ ابدا یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ و رضو عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے ذالک الفوز العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو سچے لوگوں کے لیے جنت ہے کون سچے لوگ ہیں سچے لوگوں میں اللہ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے آتے ہیں موحدین سب سے پہلے آتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کا وجود اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی کائنات پیدا کی انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین جو دین بھیجا وہ دین سب سے سچا دین دین اسلام اور جو دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انسان بھیجے انبیاء کرام وہ سب سے سچے لوگ لہذا سب سے بڑی سچائی توحید ہے اللہ رب العالمین پر ایمان ہے اور جنت میں جانے کے لیے توحید بنیادی شرط ہے اسی لیے امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا یہ الماہدین توحید ہوں کہ جو معاہدین ہیں ان کی توحید ان کو فائدہ پہنچائے گی نفع پہنچائے گی کیونکہ مشرقین کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی جو مشرقین ہیں کافرین ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے ان کے لیے جنت نہیں ہے تو سب سے بڑی سچائی اللہ پر ایمان لانا ہے سب سے بڑا سچا یا سچی ذات اللہ رب العالمین کی عمن اسدق من اللہ حدیثہ اور دوسری جگہ اللہ فرمایا اسدق من اللہ قیلا اللہ سے سچا کون ہے جب اللہ سب سے سچا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہر بات سچی ہے اسے اللہ تعالیٰ کا دین سب سے سچا اللہ پر ایمان لانے والے سب سے سچے اور جو اللہ پر ایمان نہ لائے وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانے وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے کیونکہ جھوٹ کیا ہے حقیقت کے خلاف واقعے کے برخلاف اللہ کا انکار کرنا یہ حقیقت کا انکار کرنا حقیقت کے خلاف ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق اور مالک ماننا یہ حقیقت کے خلاف ہے یہ اس لیے جو جو مشرقین ہیں اور جو کافر ہیں وہ سب سے جھوٹے لوگ ہیں یہ وہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے امن ممن افطرا اللہ کے دبا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ رب العالمی پر جھوٹ گڑنے والا تو معلوم یہ ہوا کہ سچائی کیا ہے سچائی سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا توحید خالص اللہ پر ایمان اللہ کی باتوں پر ایمان اللہ کے دین پر ایمان اللہ کے نبیوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان جو بات اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان سب پر ایمان لانے سب سے بڑی سچائی اور توحید سب سے بڑی سچائی اس لیے قیامت کے دن معاہدین ہی کو مغفرت ملے گی انہی کے لیے جنت ہوگی اور جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے ان کو جنت نہیں ملے گی تو سچ اپنائیے اور سچے لوگوں کا ساتھ دیجیے جیسا کہ اللہ ابامن نے فرمایا اور اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو سچائی کی فضیلت پر دراد کرنے والی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارب اربا کنفیق فلاح علیہ کما فاتح کا میرے دنیا یہ پھر دنیا اگر چار چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں تو تمہیں دنیا میں سے جو چیز چھوٹ جائے اس پر کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے حفظ و امانہ امانت کی حفاظت کرنا وہ صدق و حدیث سچ بولنا سچی گفتگو کرنا وہ حسن و خلیقہ حسن اخلاق سے پیش آنا اچھے اخلاق سے پیش آنا وہ عفت تعمہ پاکیزہ کھانا حلال کھانا یہ روایت احمد بحقی کی ہے اور سعود ترغیب اور سعود الجامع کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا تو سچائی کی فضیلت واضح ہوئی اس حدیث سے اس طریقے سے بادہ بن سامد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ادمن من انفسکم ادمن الکم الجنہ تم میرے لیے اپنی طرف سے چھ چیزوں کی ضمانت لے لو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا اس دقو ادا حدس تم جب تم بات کرو گفتگو کرو تو سچ بولو وہ اوفو ادا وعد تم اور جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو ادو ادا تمن تم اور جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں تو امانت کو ادا کر دیا کرو وہ احفد و احفد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو وہ ابد و ابسار اپنی نگاہوں کو پست رکھو وہ کف و اور اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو انہیں یعنی ظلم نہ کرو کسی کے اوپر یہ مسند احمد اور بحقی کی حدیث ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صنعت کو حسن قرار دیا اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی الجامع کے حدیث کو بیان کیا تو اس سے بھی سچائی کی فضیلت واضح ہوئی اور ایک حدیث آتی ہے جس میں فرماتے ہیں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حفیظ تمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی کہ دا یوری بک الا مالا یوری بک دا یری بک الا مالا یری بک جس کے بارے میں تمہیں شک ہے اس کو چھوڑ دو اور جس کے بارے میں شک نہیں ہے یقین ہے اس پر عمل کرو فعن نصد قطمانی نہ کیونکہ سچائی اطمینان کا نام ہے یا سچائی کے اندر انسان کو اطمینان رہتا ہے ولقدب و ریبا اور جو جھوٹ ہے اس کے اندر انسان کو شک رہتا ہے اور صحیح بات ہے یہ ترمزی اور نشئی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ سچائی کے اندر انسان کے لیے نجات ہے سچائی میں انسان کے دل کو اطمینان رہتا ہے اسے کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں رہتا جو سچ بولتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا دنیا کے اندر بھی سچ بولنے والے کے لیے کامیابی اور آخرت کے اندر تو ہے ہی ہے اور سب سے بڑی سچائی جیسا کہ میں نے بتایا کہ توحید ہے اللہ پر ایمان ہے اور اللہ رب العامن کے بھیجے ہوئے دین پر ایمان اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے کیونکہ سچائی اقوال کے اندر ہوتی ہے اقوال کی سچائی کہ انسان سچ بولے اور اعمال کے اندر بھی سچائی ہوتی ہے کہ انسان شریعت کے مطابق عمل کرے اور عقیدے کے اندر سچائی ہوتی ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور اپنے دل کے اندر ایمان کو بسائے یہ سب سے بڑی سچائی لہذا جو سچ بولتا ہے اور سچائی کو اپناتا ہے ایسے آدمی کے لیے نجات ہوتی ہے اور ایسے آدمی کے لیے کیا ہوتی ہے جنت ہوتی ہے اور سچ بولنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں افضل لوگ ہوتے ہیں اور لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ایو الناس افضل لوگوں میں افضل کون لوگ ہیں تمہارے فرمایا کل مخموم القلب ہر وہ انسان جس کا دل پاک اور صاف ہو وہ صدوق اللسان اور سچا دل پاک ہو دل میں ایمان ہو توحید ہو اللہ پر ایمان نبی پر ایمان دل کے اندر شک و شبہ نہ ہو کفر و نفاق نہ ہو بغض اور حسد نہ ہو شک اور شبہ نہ ہو اللہ کی کسی بھی بات پر نبی کی کسی بھی صحیح حدیث کے اوپر کوئی اور شک اور شبہ نہ ہو بلکہ انسان وسوق اور یقین کے ساتھ ایمان لائے تو یہ کیا ہے یہ مخموم القلب کہا جاتا ہے اسے انسان کو جس کا دل پاک اور صاف ہے دل کے اندر کوئی حسد نہیں اور صاف ہے کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زیادتی اور کوئی ظلم ہو کوئی ایسی چیز دل کے اندر نہ ہو وہ مخموم القلب کہلاتا ہے اور صدوق اللسان کون ہے جو انسان سچ بولے اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرے سب سے سچی کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ انسان صبح و شام کی دعائیں پڑھے حدیثوں کا مطالعہ کرے سچ بولے روز مرہ کی گفتگو بھی انسان سچ بولے جھوٹ نہ بولے ایسا انسان صدوق اللسان کہلاتا ہے جس کی زبان سے سچ کے علاوہ کوئی چیز جاری نہیں ہوتی جی تو یہ انسانی حدیثوں سے سچائی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور ہرقل نے جب وہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جب اس نے پوچھا کہ تمہارے نبی کس چیز کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ تعلیم دیتے ہیں کہ عبد بد اللہ ولاشرکو بے بھی شیا صرف اللہ کی بات کرو عبد اللہ وحدا صرف اللہ کی بات کرو ولا تشریق و بے شیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو دو چیزیں یہاں پر ہیں اللہ کے بات کرنا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا تبھی انسان کو نجات ملے گی اگر انسان اللہ کے بات کرتا ہے لیکن شرک نہیں چھوڑتا ہے تو ایسے انسان کے لیے نجات نہیں ہوگی اسی لیے اللہ رب العامی نے بھی ہمیں فرمایا بار بار کہ اللہ کے بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو تو یہ دو چیزیں ہیں عبادت کرنا خالص اللہ رب العالمین کی اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا وہ رکو ما یقول آبا اور تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو یعنی وہ چیزیں جو غلط ہے شرک اور جھوٹی باتیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو وہ امر الناب صلاح وہ نماز کا حکم دیتے ہیں وہ صدق اور سچائی کا حکم دیتے ہیں وہ صدقہ اور صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ لافاف اور پاک دامنی کا وہ سلا اور سلا رحمی کا یہ سی بخار اور سے مسلم کی روایت ہے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ کی حدیث ہے وہ اس مکارم الخلاق مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے میری بے ہوئی تو مکارم اخلاق کے اندر سچائی ہے صدقہ ہے پاک دامنی ہے شلا رحمی ہے یہ تمام چیزیں مکاری میں اخلاق کے اندر آتی ہیں تو سچائی کی تعلیم دینے کے لیے اس کی نشر و شاعت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تو سچائی بہت عظیم خصلت ہے بہت عظیم خوبی ہے یہ اور سچائی جو لوگ اپناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نجات ہے اور یہ جو صدق ہے سچائی ہے یہ نبوت کے بعد دوسرا مرتبہ ہے نبوت یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے انسانیت کے لیے اور نبوت کے بعد پھر الوحیت کا درجہ آتا ہے ربوبیت کا درجہ آتا ہے اور الوحیت نبوبی نبوت کے بعد جو درجہ ہے پہلے سمجھ یہ نبوت یہ آخری درجہ ہے انسانوں کے لیے اس سے سے پہلے جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے صدیقیت کا اللہ فرماتا ہے کہ اماطی اللہ و رسول جو اللہ کے رسول کے تعداد کرتے ہیں کے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین انعام کرتا ہے جن پر اللہ کی انعامات کی بارش ہوتی ہے کون ہیں وہ لوگ من النبیین انبیاء کرام و صدیقین اور صدیقین نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ وہ شہدا اور شہدا صدیق کے بعد شہدا و صالحین اور جو اچھے اور نیک لوگ ہیں وہ حسن علائے کا رفیقہ اور یہ اچھے لوگوں کا ساتھ یہ اچھے لوگ ہیں یہ سفر یعنی معیت کے لحاظ سے اور رفقت کے لحاظ سے ساتھ کے لحاظ سے اچھے لوگ ہیں یعنی اسے لوگوں کی معیت بہت اچھی معیت ہے تو نبوت کے بعد صدیقیت تو صدیقیت بہت اونچا مقام و مرتبہ اور سب سے بڑے صدیق کون ہیں انبیاء کرام ہوتے ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب لوگوں نے تقزیب کی آپ نے ان کی تصدیق کی جب لوگوں نے انکار کیا تو آپ پر ایمان لے کر کے آئے معراج کے موقع پر سب سے پہلے آپ کا کو سچ کرنے والے بتانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس لیے انہیں یہ مقام ملا اور بہت کم لوگوں کے مقام ملتا ہے مردوں میں ابو بکر صدیق اس کائنات میں سب سے اونچے صدیق اکبر کہا جاتا ہے عورتوں میں بھی یہ مقام ملتا ہے عورتوں کو بھی تو بغیر تردد کے بغیر کسی شک اور شبہ کے جو سچائی پر ایمان لے آئے سچ کا ساتھ دے نبی پر ایمان نبی کی باتوں پر ایمان اس پر عمل یہ صدیقیت کہلاتی ہے ہست مریم بھی صدیقہ تھی اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول مسیح ابن مریم تو اللہ کے رسول ہیں پد خلط من قبل ہی رسول جیسے ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں وہ ام ہوں صدیقہ اور ان کی ماں کیا تھی صدیقہ تھی صدیقہ اللہ نے ان کو صدیقہ بتایا ہے مریم علیہ السلام کو تو مرد ہوں یا عورت اللہ تعالیٰ یہ جن بندوں کو چاہتا ہے یہ مقام عطا فرماتا ہے جن کا دل پاک و صاف ہو اور نبی کی لائے ہوئی کسی بات کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو ان کے عقل میں بات آئے نہ آئے فوراً پر ایمان لے آنا اس کو مان لینا نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا کسی بھی طرح کا تردد اور شک اور شبہ نہ ہونا اور اس پر قائم رہنا پہاڑ کی طریقے سے اور ایمان اور یقین کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی تزلزل کا نہ آنا شک اور شبہ کا نہ آنا یہ صدیقیت کا مقام ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ مقام اسے عطا کرتا ہے تو پہلی بات ہمارے نبی نے فرمائی سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتی ہے لے جاتا ہے سچ نیکی کیا ہے البر ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اندر تمام خیر کی باتیں شامل ہیں سچائی اطاعت اور اس طریقے سے خیر اور فضل تمام خیر کا کام کرنا اور تمام برائیوں کو چھوڑ دینا یہ بر کہلاتا ہے نیکیوں پر عمل اور برائیوں کو چھوڑ دینا اسے بر کہا جاتا ہے تو یہ جو البر ہے یہ بہت عظیم کلمہ ہے اور اس کے اندر ہر نیکی شامل ہے اور ہر برائی کو چھوڑ دینے والی چیز یہ ہے اور کبھی کبھی البر سے مراد جنت بھی ہوتی ہے اللہ رمادہ کلن تنا البرحتنفق و متحب تو بہت سارے مفسرین نے یہاں پر البر کی کا جو معنی بیان کیا اور جنت سے بیان کیا تو بر تمام نیکیوں کو شامل ہے اور تمام برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے البر تو جب انسان یہ چیز کرے گا تو ظاہر بات یہ چیز انسان کو جنت کی طرف لے کر کے جائے گی اور البر کے اندر سب سے پہلے جو چیز داخل توحید ہے اللہ اس کے نبی پر ایمان ہے شرک سے اور شرک سے بدعت خرافات سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ کیا ہے یہ سب سے بڑا بر ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے اس کے بعد ہمارے بھی نے کیا فرمایا میا کو ملکیم اپنے آپ کو تم جھوٹ سے بچا کر کے رکھو جھوٹ کیا ہے واقعے کے خلاف حقیقت کے خلاف یہ جھوٹ ہے اور جیسا میں نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے سب سے بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور سب سے بڑا ظلم بھی یہی ہے کیونکہ جو مشرق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک نہیں مانتا یہ حقیقت کے سب سے زیادہ جھوٹ بات ہے یہ کیونکہ سب سے زیادہ جو بات حقیقت ہے اور سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہی سب کا معبود حقیقی ہے وہی سب کا رب ہے لہذا اسی کے بات کرنا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے ایسا انسان سب سے بڑا جھوٹا انسان ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم بھی ہوتا ہے کیونکہ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے غیر شیف غیر محل نہیں کسی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھنا کسی اور جگہ میں رکھنا اس کو ظلم کہا جاتا ہے عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے بجائے کسی اور کی بات کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ اللہ کائنات کا خالق و مالک ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق و مالک سمجھتا ہے کہ جھوٹ ہے یہ یہ واقعے کے خلاف حقیقت کے خلاف ہے یہ تو سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اللہ بلامین پر گڑھنا اللہ کے کا کا انکار کرنا اللہ کا کفر کرنا اللہ کی باتوں کو جھٹلا دینا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے یہ اللہ کے بارے میں برے برے عقیدے رکھنا کہ نوز عزب اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نہیں نوز عزب من ظالم اللہ بلامین کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ بلامین کے نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے غلم کلو ہونا حد اللہ جیسا کوئی ذات نہیں ہے لہذا ان تمام چیزوں کا عقیدہ رکھنا اللہ کے ترب العالمین کے تعلق سے یہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ رب العالمین کے اوپر اس طریقے سنبی کے اوپر جھوٹ بولنا یہ بھی بڑا جھوٹ ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے ان بن علیہ لئی سا کا میرے اوپر جھوٹ بولنا تمہارا ایک دوسرے پر جھوٹ بولنے جیسا نہیں ہے فمن کد علیہ متعمدن جس نے میرے اوپر جون جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا اس نے کیا کیا اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لیا تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے یہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا جھوٹی حدیثیں گڑنا آج دیکھیں واٹس ایپ یونیورسٹی میں فیس بک یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کتنی جھوٹی باتیں نقل کی جاتی ہیں جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں یہ سب کیا اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہے اور ایسا کرنے والے کی سزا جان بوجھ کر کیسا کرتا ہمارے بھی نے فرمایا ہوا مقاد وہ اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لے یہ سب سے بڑے بڑا جھوٹ ہے نبی پر جھوٹ بولنا دین پر جھوٹ بولنا دین کے اندر جو حلال ان کو حرام کر دینا جو حرام ان کو حلال کر دینا یہ بھی دین کے اوپر جھوٹ کرنا ہے اور یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ دیکھیں جھوٹھی قسمیں کھانا کسی کا مال حلال کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا اور اگر کسی کے پاس کسی کا پیسہ ہے کوئی امانت ہے اور انسان کہے کہ بھائی میرا واپس کر دو انسان جھوٹ بول جائے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے یا کسی سے لینے کے لیے انسان جھوٹ بولے یہ سب یمین غموس کہلاتا ہے یہ کیا ہے یہ سب المین الغموس یعنی ایسی قسم جو انسان کو برائی کے اندر ڈبو دینے والی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا اور کسی کا مال کھانا جھوٹ بول کر کے جھوٹ بول کر کے تجارت کرنا جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی مال میں یا اس کی تجارت کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے کب برکت ہوتی ہے جب انسان سچ بولتا ہے تو جھوٹ بول کر کے مال کھانا جھوٹ بول کر کے کسی مال کو ہڑپ کر جانا یا جھوٹ بول کر کے امانت میں خیانت کر جانا نہ دینا یہ کیا ہے یہ سب بڑے جھوٹ کے اندر آتا ہے تو یہ سب شریعت کے اندر تمام چیزوں سے منع کیا گیا اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہوتی ہے ہمارے بن فرمائی کی آیت المنافق منافق اطلاع منافق کی نشانی تین ہوتی ہے جب وہ بات کرے جھوٹ بولے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کیا گیا جب عہد کرے تو توڑ دے اور جب لڑائی کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے تو یہ جھوٹ بولنا منافق کی پہچان ہوتی ہے تو انسان چاہے زبان سے جھوٹ بولے چاہے انسان دل سے جھوٹ بولے اپنے عمل کے ذریعے سے جھوٹ بولنا عمل کے ذریعے سے جھوٹ کیا ہے عمل کے ذریعے سے جھوٹ بولنا یہ ہے کہ انسان شریعت کے خلاف عمل کرے یا انسان دل کے اندر تو کفر کو چھپا کر کے رکھے اور زبان سے وہ یعنی ایمان کا اظہار کرے جیسا کہ منافقین تو منافقین میں جب بڑے جھوٹے لوگ ہیں یہ جھوٹے لوگ منافقین ہیں کیونکہ ان کے دل کے اندر کچھ ہے اور زبان سے کچھ کہتے ہیں اور وہ عمل بھی کرتے ہیں ظاہر طور پر لیکن ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوتا ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے تو یہ سب سے جھوٹے لوگوں میں سے منافقین آتے ہیں تو اس طریقے سے یہ بھی جھوٹ ہے جو حقیقت کے خلاف کیونکہ دل میں اس کے ایمان نہیں ہے لیکن زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ منافق ہوتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ مزاح کے اندر بھی جھوٹ بولنا شریعت کے اندر ناجائز ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے فرماتے ہیں کہ میں انا ضعیم البئی تنفی رب الجنہ لیمن ترک المرا و انکان جنت کے کنارے میں اس شخص کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جدال کو کٹوجتی کو چھوڑ دے وہ بے وسط الجن لیمن ترک القدی و انکان ذہن کی جنت کے درمیان میں میں اس کے لیے محل کی گارنٹی لیتا ہوں جو مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے وہ بے تنفی الجن لیمن کا لیمن حسن خلق اور اس شخص کے لیے جنت کے اندر سب سے اونچے یعنی اونچی جگہ پر میں جنت کی اور محل کی گارنٹی لیتا ہوں جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں یہ ابو داود وغیرہ کی صحیح روایت ہے تو مزاح کے اندر بھی جھوٹ بولنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے اور نبی نے ایسے آدمی کے لیے کے بارے میں فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے وائل ہے جو آدمی کیا کرتا ہے جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے ایسے آدمی کے لیے وائل ہے وائل ہے وائل ہے جو جھوٹ بول کر کے لیمن حد فقدب لیود ہے کا بہل قوم ویل اللہ ثم ویل اللہ آپ فرماتے اس آدمی کے لیے ویل ہے جو جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے ایسے آدمی کے لیے ویل ہے ویل ہے یہ ابو داود کی صحیح روایت ہے تو اس طریقے سے جھوٹ بولنا شریعت کے اندر سخت جرم ہے حرام ہے یہ اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ پر نبی پر دین کے بارے میں جھوٹ بولنا لوگوں کو کے مال کو کھانا جھوٹ بول کر کے یا مزاح کے اندر جھوٹ بولنا یہ تمام چیزیں کیا ہیں حدیث کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں اس طریقے سے بدزنی بھی جھوٹ ہے یہ انسان بدزن ہے کسی کے تعلق سے بری سوچ رکھتا ہے بدزنی کرتا ہے ہمارے بھی سی یا کم فن اکدب الحدیث کیونکہ زن کیا ہے جھوٹی حدیث ہوتی ہے تو بدگمانی کرنا یہ بھی جھوٹ ہے کسی کے بارے میں ہمیں حسن زن رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کے تعلق سے حسن زن رکھیں بدگمانی نہ کریں کسی کے بارے میں اگر ہم بدگمانی کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں بھی بدگمانی کریں گے یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے اس طریقے سے حقیقت کے خلاف شو کرنا یہ بھی جھوٹ ہے بلکہ وہ آدمی جھوٹ کا دو لباس پہنتا ہے جو حقیقت کے خلاف بولتا ہے مثال کے طور پر کوئی عالم نہیں ہے اپنے آپ کو عالم شو کرے ایسا ہولیا بنا کر کے ایسی چال اختیار کرے ایسا انداز اپنائے گفتگو کرنے میں کہ گویا کہ وہ عالم ہے اپنے آپ کو عالم شو کرے یا اس طریقے سے انسان مالدار ہے لیکن اپنے آپ کو شو کرے کہ میں بہت فقیر ہوں بہت بخیر میں بہت یعنی غریب انسان ہوں محتاج اور تنگ دست ہوں وہ حالانکہ بہت مالدار ہے لیکن اپنے آپ کو غریب اور فقیر شو کرتا ہے یا انسان فقیر ہے لیکن اپنے آپ کو مالدار شو کرے یہ سب جھوٹ کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے جو بڑے افسوس کی بات ہمارے معاشرے کے اندر بہت رائج ہے ایسا ہمارے بھی نے فرمایا کہ ایسا آدمی جھوٹ کا دو لباس پہننے والا جس آدمی کو جو چیز دینا نہ دی گئی ہو اور اس کے بارے میں وہ شو کرے تو گویا کہ وہ لباس جھوٹ کا دو لباس پہنتا ہے دو لباس کیسے پہنتا ہے ایک تو ہے نہیں اس کے پاس ہو اور پھر نمبر دو اپنے آپ کو شو کرتا ہے جھوٹ گویا کی کرتا ہے وہ حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مالدار شو کرتا ہے وہ آدمی مالدار لیکن اپنے آپ کو فقیر شو کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے پاس نہ آئیں مانگنے کے لیے یا لوگ اس کے پاس جو ہے نہ آئیں کسی خیر کے کام کے لیے اپنے آپ کو فقیر شو کرے کہ بھئی تو فقیر انسان اس کے پاس جانے کی ضرورت کیا اس کے پاس مال نہیں ہو تو کچھ نہیں دے پائے گا مسجد ہے مدرسہ خیر کا کام ہے مال کی ضرورت ہے مدد چاہیے لیکن وہ آدمی اپنے آپ کو فقیر شو کرے نہ دے ایسے انسان فقیر اپنے آپ کو مالدار شو کرے تاکہ ہمارا مالداروں میں رشتہ ہو مالداروں میں ہمارا شمار ہو مالداروں کی محفل میں میں جاؤں حالانکہ انسان فقیر ہے ایسے انسان عالم نہیں لیکن اپنے آپ کو عالم شو کرتا ہے فتویٰ دیتا ہے آپ دیکھیں میڈیا پر واٹس ایپ پر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن خوب فتوا بازی کریں گے انہیں صحیح طریقے سے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھنے نہیں آتی ہے ایک حدیث بھی ان کو صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتی اس کا ترجمہ کرنے آتا ان کو لیکن علامہ بنے مفتی بنے ہوئے ہیں فتویٰ دیتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں تبلیغ کا کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ان کے جھولی میں ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس طریقے سے علامہ اور مفتی اور شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں کوئی سوال کریں گے نہیں کہیں گے کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم فٹافٹ جواب دیں گے اس کو فوراً اس کا جواب دیں گے علماء کی جماعت موجود ہے علماء موجود ہیں لیکن سب سے پہلے وہی جواب دینے کی کوشش کرے گا حالانکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو ایسے آدمی جھوٹ کا دو لباس پہنتا ہے کیونکہ حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے اور نمبر دو اپنے آپ کو شو کرتا کہ میں عالم ہوں تو گویا کہ وہ دو جھوٹ کا لباس پہنتا لباس کا دو جھوٹ پہنتا وہ جھوٹ کا دو لباس پہنتا دو جھوٹ کا انتخاب کرتا ہے تو ہمیں اسے بچنے کی ضرورت ہے تو جھوٹ یہ انسان کو جو ہے برائی کی طرف لے جاتی ہے اور یہ برائی فجور کا کیا مطلب ہے فجور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا کبھی اطاعت سے نکل جانا بالکل ہوتا ہے انسان پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے جیسے ابلیس اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خروج کیا یا اس طریقے جو کفار و مشرقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے وہ اللہ تعالیٰ ویسے لوگ جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ یہ سب لوگ کیا ہیں یہ سب کے سب فاجر لوگ ہیں اللہ رحمت اللہ کا ملک فرت الفجرا یہ کافر اور فاجر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں سے نکل جانے والے اللہ کی باتوں پر عمل نہ کرنے والے اللہ کے دین پر ایمان نہ لانے والے یہ کون لوگ ہیں یہ سب کے سب کافر اور فاجر لوگ ہیں اس طریقے سے اللہ تو ان الفجار الفی جہیم جو فجار ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے کون سے فجار یعنی جو کافر ہے مشرق ہے اللہ تعالیٰ کے اعتعاد سے روبردانی کرنے والے اللہ کے دین کا علم نہ حاصل کرنے والے نہ اس پر عمل کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے اعتعاد سے مکمل طور سے نکل جانے والے انکار کر دینے والے یہ سب کے سب کیا ہیں فجار ہیں یہ لوگ اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے اللہ کے انکار کر دینے والے آخرت کے انکار کر دینے والے اور اس طریقے سے جنت اور جہنم کے انکار کر دینے والے اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے بالکلیہ نکل جانے والے کبھی اطاعت نہ کرنے والے یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے جہنم کی وجہ سنائی گئی ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کا نہ علم حاصل کرتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ جمعہ اور نہ زکوٰۃ نہ حج کوئی چیز ان کے نہیں آ رہی ہے صرف نام کے مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اعتعم سے مکمل طور پر گردانی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نکل جانا ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اللہ ان الفجار رفیع جہیم جو فجار ہیں وہ کہاں جائیں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے تو الفجور کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اعتعار سے نکل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے اعتعار سے نکل جانا کبھی بالکل لیا ہوتا ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کے اعتبار سے نکل گیا اور کبھی جزوی ہوتا ہے کبھی جدوی ہوتا ہے تو اگر مکمل طور پر نکل گیا انسان تو ایسے انسان کے لیے جہنم ہے اور اگر جزوی طور پر نکلتا ہے یعنی کچھ کسی بات میں کا پر عمل نہیں کرتا تو ایسے انسان کو توبہ کرنا چاہیے اور مکمل طور پر اللہ ابراہین کے دین میں داخل ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ ابراہین کا ارشاد ہے کہ ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ تو فجور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اطلاع سے نکل جانا تو انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے جھوٹ یہ کافروں کی منافقین کی صفت ہے ان کی یہ صفت ہے ایک مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ نبی کے بارے میں نہ کسی اور کے بارے میں نہ کسی کی شخصیت کے بارے میں نہ کسی کی ذات کے بارے میں اس لیے جھوٹ یہ شریعت اسلامیہ کے اندر سخت جرم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آپ نے ہمیں جو ہے دو چیزوں کی باتیں دو چیزوں کی وصیت فرمائی ایک تو سچ بولنے کی اور ایک جھوٹ سے پرہیز کرنے کی جھوٹ ہر حال میں حرام ہے تین صورتوں میں جھوٹ کو حلال قرار دیا گیا ہے جیسا کہ شیخ مسلم کی روایت ہے اور ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں میں جھوٹ بولنے کی رخصت دی ہے ایک تو لڑائی کے اندر حرب میں لڑائی ہو رہی ہے مسلمان کی کفار و مشرقین کے ساتھ میں تو اسی صورت میں جھوٹ بولنا تاکہ مسلمانوں کا مورال بلند ہو فوجیوں کا مورال بلند ہو اور اس طریقے سے دشمنوں پر روپ قائم ہو تو اسی صورت میں آپ نے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا الحرب و خدا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لڑائی کے اندر انسان دھوکہ دیتا ہے تو یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہو اور اس طریقے سے کافروں کو شکست ہو تو اسی صورت میں شریعت میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا دو لوگوں میں یا دو قبیلوں میں یا دو خاندانوں کے اندر یا دو قوموں کے اندر جو ہے دشمنی ہے عداوت ہے تو ان کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے اگر انسان جو اصلاح کرنے کی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے یہ چیز شریعت کے اندر جائے کیوں اس لیے کہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں ان کے درمیان آپس میں عداوت نہ ہو حسد نہ ہو کوئی بغض نہ ہو سب پیار محبت کے ساتھ رہے لہذا ایسی صورت میں شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اگر انسان جھوٹ بولتا تو یہ بھی جائز ہے تیسری چیز کیا ہے شوہر کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر سے جھوٹ بولنا یعنی انسان یہ کہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا زیادہ محبت کرتا ہوں یہ اس طرح کے الفاظ کہے یا عورت بھی اس طرح کے الفاظ کہے تو اس طرح کی تاکہ دونوں کے اندر محبت برقرار رہے دونوں میں جدائی نہ ہو طلاق اور خلا کی نوبت نہ آئے پیار محبت کے ساتھ دونوں رہیں تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے جو ہے یہ اس کو جھوٹ نہیں قرار دیا گیا بلکہ اس کو جائز قرار دیا گیا ایسے ہی مسلم کی روایت ہے ورنہ کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ مزاح کے طور پر بھی جائز نہیں ہے یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا بچوں کے لیے جھوٹ بولنا یا اس طریقے سے اور کسی چیز کے اندر جھوٹ بولنا انسان کے لیے قطام جائز نہیں انہی تین صورتوں کے اندر جھوٹ کو شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے تو یہ بڑی اہم حدیث تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے وصیت کی ہے اور پھر ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اور اسے دور رہنے کی تلقین کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی پر قائم رکھے سچے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے اور اللہ ابامن جھوٹ اور جھوٹوں سے اور جھوٹ لوگوں سے جھوٹ بولنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین و جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ